ابن جریح نے خبر دی کہا کہ مجھے عطا بن نبی رباح نے خبر دی کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ درخت کھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد لہسن سے تھی تو وہ ہماری مسجد میں نہ آئے عطا نے کہا میں نے جابر سے پوچھا کہ آپ کی مراد اس سے کیا تھی انہوں نے جواب دیا کہ آپ کی مراد صرف کچے لہسن سے تھی مخلد بن یزید نے ابن جریح کے واسطے سے علانیہ کے بجائے اللہ انتناہ نقل کیا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد صرف لہسن کی بدبو سے تھی صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو چون